ریمیننگ اسپیک کو دوبارہ پھر اس سے پہلے اس کو انسٹال کر کے دوبارہ پھر ان انسٹال کریں نا ان انسٹال کر دیں پھر ڈائریکٹ پھر دوبارہ سے انسٹال کریں جی، بسم اللہ الرحمن ہم نے کل پڑھ لی تھی فصل نمبر تین نفی تاکید بلن و نفی جہاز بلند بتانے ہم نے پڑھ لی تھی کہ آگے ہم چلتے کے سوالات کی کی طرف طرف کے سوالات سوال نمبر ایک ہے لن اور مانا مہمانوں میں کیا لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور مانا میں مانا میں کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ لن جو پانچ چیزیں ہیں جن کے اوپر جمع آیا کرتا تھا لفظوں کے اعتبار سے ان کے اوپر سطح آ جاتا اور جو سات نون عرابی والے تھے وہ گر جایا کرتے تھے نون عرابی والے ٹھیک ہے گر گیا اور لم لم کیا کرتا ہے لم جو پانچ سیگے جو زما والے تھے جو پانچ سیگے زما والے تھے ہم دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں کہیں حرف علت تو نہیں ہے اگر ہر سے علت نہ ہو تو یہ اس کو دے دے دیتا دیتا ہے ہے اس کو جزم دے دیتا ہے اور اگر ہر سے علت ہو تو وہ ہر سے گر جاتا ہے یہ پانچ باقی جو سات یہ نون رابی والے تھے وہ اس کے اندر بھی گر جاتے نون عرابی والے چیزوں کے اعتبار سے دونوں ایک کام کرتے ہیں نون عرابی کو گرا دیتے ہیں لیکن لفظ لن یہ نصب دیتا ہے یعنی فتح دیتا ہے اور نم یہ کیا کرے گا یہ جو اگر اگر ہر علت نہ ہو تو جسم دیتا ہے اگر ہر علت ہو تو اس کو گرا دے سوال نمبر دو الفاظ جیل کی پوری پوری کردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو okay. مندرجہ نقشہ بالا سے کرو اب دیکھیں ذرا لین لین اب ذرا کریں یہ آسان ہے مشکل نہیں ہے دیکھیں ذرا آپ اب ہم نے کیا کام کرنا ہے لین لین لینی با ل تانی باہ تانی بان ہے دیکھیں ذرا یجتنبو یجتنبان یجتنبونا تجتنبو تجتنبان یجتنبنا تجتنبو تجتنبان تجتنبونا تجتنبینا تجتنبان تجتنبنا اجتنبو نجتنب دوبارہ یجتنبو یجتنبان یجتنبونا تجتنبو تک چنی بین لگائے اس کرنی ہے کیا آپ کو یاد چاہیے میں صرف آپ کے لیے آہستہ آہستہ کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ریکارڈنگ کے اندر بھی آپ اگر مسئلہ پیش ہے تو ریکارڈنگ کے کر کرنا اب ذرا جاتے ہیں مزاج اس کی سے لنگ کے ذریعے سے گردان کرتے ہیں ذرا اب دیکھیں کیسے ہوگا نکیے جب ہم کیسے ہوگی گردان دیکھیے یہی ہے یہ کا پانچ سیگوں کے اندر تنی کو تھا تو پانچ سیگوں میں سے اس لیے ہو دے گا لنگ یج تنی کا لنگ لنگ لن تستنبا لن تستنبا لن يستنبا لن تستنبا لن تستنبا لن تستنبا لن تستنبا لن تستنبا لن تستنبا لن تستنبا لن تستنبا دوبارہ دوبارہ لن يستنبا لن يستنبا لن يستنبا لن تستنبا لن تستنبا

ایسے تو نہیں چڑھے گی نا ایک دم تو نہیں ہوتا نا میں آپ دیکھیں اتنی وہ کی ہے کہ پھر بھی ہوتا ہے کہ جی بعض دفعہ ہو جاتی ہے زبان سے چل جاتی ہے زبان سے وہ تو آج تک ملتا ہے یہ اس کا فرق کا تعلق ہے زبان سے چڑھانے کے ساتھ زبان سے آپ نے کو بس نہیں دوبارہ اب آگے اس کی گردان کنی بال یسمان ن تسم تسمان تسمان

ٹھیک ہے آپ تین تین کا جوڑا بنایا کریں تین تین کے ہوتے نا بارہ سیزوں تک تین تین کا جوڑا چلتا جائے گا اور آخری دو سیزوں کا زیادہ جوڑا بنے گا کرنے مطلب والے کیسے ہوگا لینگما پھر دوسری انگلی بھی چلے گی ہاں۔ لن تسما نہ نہیں دو انگلیاں ہوگی اب تیسری انگلی بھی چلے گی وہ آخر والی آ گئی لنتسما لن تسما لنتسما تیسری انگلی مکمل چوتھی انگلی پہ چلے گئے مونس مونس والی لن لن تسما لن تسمعنا ہوگی لن اسما لن اسما چودہ چیزیں پورے کر ٹھیک ہے اس میں انگلیاں کے اوپر تین تین پورل پوروں کے اوپر کرتے جائیں اور اس میں بناتے جائیں یہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ تو تھا اس اب ہے یکتب یکتب اس کی گردان گزارے کی گردان میں پہلے کرتا ہوں یکتبو یکتبان یکتبون ایک عمری مکمل تختبو تختبانے یکتبنا تختبو تختبانے تختبونا تختبینا تختبانے تختبنا چار اکتبو سب کو بونا مکمل ہو مکمل ہو اب اس کے ساتھ نم لگائیں گے تو کیسے ہوگا ذرا دیکھیے لم جب لگائیں گے میں نے پانچ چیزوں میں جیسے مائیں لم جب لم جب لم جب ایک گے مکمل دوسری امید لم تک لم تک لم یک دو گے مکمل تیسری انگلی سے لم تک لم تک تین انگلیاں مکمل لم تک لم تک لم تک چار انگلیاں مکمل لم اک لم نک ٹھیک ہے پہلے اپنی انگلیاں کے اوپر اس طرح کیا کریں تاکہ ابھی آپ کو چڑھ جائے آپ کی زبان کو چڑھانے کے لیے نا بار بار تاکہ یاد رہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے جی؟ تو اس طرح کرنا ہے آپ نے آپ آ جائیں گے لم یا عالم پہلے میں یا عالم ہوں ساتھ یا عالم سارے والے یا عالم یا علمان یا عالم تعلم تعلمان یا عالم تعلم تعلمان تعلم تعلمین تعلمان تعلم عالم اب آ جائیں لم کے ساتھ لم يعلم لم يعلم لم يعلم ایک انگلی مکمل لم تعلم لم تعلم لم يعلم دو انگلی مکمل لم تعلم لم تعلم لم تعلم تین انگلی مکمل لم تعلم تعلم لم تعلم چار انگلی مکمل لم اعلم لم اعلم یہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے جی ہو جائے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا لکھی آپ ذرا بتائیے آپ نمبر تین آگے جیل کے سیوں کے مانا بتاؤ جیل کے سیوں کے مانا بتاؤ آپ پہلا یا ہے نا پالا یا فضو کرنے کے مانا اور جس کا ہر سے لمبے داخل ہوتا ہے تو ہرگز نہیں ہرگز نہیں کرنا چاہتا ہے ہر نہیں اب ڈرس کا مانوی بتائیں گے لئی یا پالو لئی یا پالو لئی یا پالو لئی یا پلا لئی یا پلا لئی یا پالو جلدی کیجیے جلدی کیجیے جلدی کیجیے مانا بھی تو بتائیں نا کوئی بات نہیں دیکھ کے بتا دیں دیکھ کے بتا دیں لیکن لکھنا لکھی دیکھ کے بتا دیں ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مت نہیں یا فلو کا مطلب ہے ہر نہیں کریں گے وہ سب مت میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تو یہ کہ فیوچر میں چلا جائے گا اور وہ کیا آ جائے گا آپ پیدا ہو جائے گا فیوچر میں چلا جائے گا جسے کیا کہتے ہیں ہرگز نہیں کل یہ فیوچر ہو گیا وہ سب مت اور ہرگز نہیں یہ کیا ابھی تاخیر کی آگے دو آئی یعنی اچھا لم یا پالو لم یا پالو لم یا ہاں، لم یا پالو لم کی وجہ سے کیا ٹائپ ہوتا تھا ماضی کی مانا آیا لم کی وجہ سے ماضی کی مانا آیا لم یا فلو نہیں کیا ان سب لم یا فلو نہیں کیا ان سب مردوں نہیں کیا ان سب مردوں لم یا آگے چلیے لن اسما ہاں وہی ماپا ماپا والے مانا ہے آپ سے دو چیزیں پیدا ہوں ہر نہیں سنوں گا میں ایک مرد یا ایک دونوں کے لیے ہرگز لن اسما ہرگز اسما ہے نا شروع میں مطلب میں آ گیا لن اسما ہرگز نہیں سنوں گا میں ایک مرد یا ایک عورت آگے چلیں لم یج تنیبا یج یج تنیبو کا مطلب کیا تھا اجتناب کرنا رکنا پرہیز کرنا پرہیز کرنا تو لم یج تنیبو لم لم جو ایسے کیا ہوگا ماضی کے مانا اور یش چانی یعنی بو یش چانی یعنی بان یش چانی بو نا سوچیں کون سا ہوگا لم یش چانی یعنی لم یش چانی لم یش چانی اس کا مانا نہیں آئے گا ہرگز نہیں آئے گا ہرگز تو اس وقت میں آتا جب ہر سے لن آتا لم جو ایسے تو صرف کیا ہوگا اس میں تاکید نہیں پیدا ہوگی صرف ماضی کے معنی پیدا ہوں ہاں کیا ہوگا نہیں پرہیز کیا ان سب مردوں نے نہیں پرہیز کیا ان سب مردوں نے نہیں پرہیز کیا نہیں نہیں کیا کیا پرہیز لم یج نہیں پرہیز کیا ان سب مردوں نے آگے چلیے لم یا لم یز ترک یا کو مطلب سے چھوڑنا لم یا لم یا روکنا لم یا روکنا لم یا روکنا لم میں لم ہرکیٹ کیسے آ ہے لم یا روک چاہے یت رکھنا ہو یا یت رکنا ہو مسلمان لم ہاں۔ یت پھر ہرگیز کیسے ہو سکتا ہے لم ہے لم یت اچھا صبح سے سائز کے اندر ہوا ہے چلیں اچھا اگر ہوا ہے تو آپ میں میں نے کہہ رہا ہوں آپ لم کے کریں لم مطلب ہے لم یت کتابوں میں آپ لوگوں کے پاس دوسرا ہے میرے پاس میرے پاس بھی مستقبل ہے وہ لائن ہی ہے میں میرے پاس ہے لم یا تو روکنا ہے لم کے ساتھ کریں چلیں لم کے ساتھ کریں اگر آپ نے وہ کیا ہے تو ٹھیک تھا وہ بھی صحیح تھا ہاں لم یا رکنا نہیں کیا نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے لم یا تو رکنا نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے یا نہیں تک کیا ان سب لم یا تو نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے نہیں ٹیک کیا ان سب عورتوں دو عورتیں نہیں ہیں سب عورتیں ہیں اچھا دو نہیں ہیں یہ جمع کر کیا ہے یا تو رکنا اچھا، یہ دو کا نہیں ہے دو عورتوں کا نہیں ہے یہ سب عورت نمبر چار پہ آگے کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو میں ہرگز نہیں لکھوں گا کتبہ یس ہوتا ہے لکھنا کتبہ یس کتبہ کتبا لکھنے یس ہوتا ہے لکھنا میں ہرگز نہیں لکھوں گا میں ہرگز نہیں لکھوں گا ہرگز نہیں جا آپ کو کون مانا آ جانا کیا لگانا چاہیے لن اکتوبا اکتوبا ٹھیک ہے اکتوبونی میں نے بتایا تھا یہ پانچ چیزوں میں ہے جس کے اوپر آپ لوگ زبر آ جاتی زبر تو لن اکتوبا لن اکتوبا یب تو وہ یقو بات ساتھی نے لکھا ہے تو بھی تو نہیں ہو سکتا نا یقو تو غائب کے لیے استعمال کرنا تھا نا اکتوبر سے زانے اچھے کسی یاد کرنی ہے میں نے افسر لکھا ہے یاد کرنی ہے رزانے اچھا یاد ہوں گی پھر یہ اس طرح کرتے کرتے اس لیے ابھی پریشان نہیں ہونا کسی جی ہمیں تو ہم گڑبڑ کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں ابھی تو نئی نہیں وہ ہے اب جو سال کا شروع ہے سال کا شروع ہے ہوتا رہتا ہے پھر چلتے ہیں وہ ایک اور ارکز نہیں سنے گی سننا سمیا یسما سمیا یسما تو بنے گا چکر ہوگا اتنا وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی راہب مونس کا ایک ہے آسان سا ہی ہے لن تسما لن تسما لن یسما لن یسما لن یسما لن تسما تو تسما لن تسما وہ ایک عورت ہرگز نہیں ہرگز نہیں آ گیا تو لم کے ذریعے آ گیا اور نہیں سنا کی تو تسما اچھا، تم مردوں نے پرہیز نہیں کیا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا اس ٹین پرہیز کرنا ایک ان دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا مطلب لم آ جائے گا لم اب حاضر کا سیگا ہے اور دو مردوں کا ہے کیا ہوگا اب کرم بتان کریں لمبے شنیوار لمبے شنی لمبے شنیوار لمبے شنی لمتک شنی لمتک شنیوار لمبے شنی لمتک شنی لم لم بم با تم دو ان دو متوں میں لم تس با تم دو مردوں نے ایک نہیں تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے ٹھیک ہے چھوڑنا طرح کا وقت رکو ہوتا ہے نا طرح کا وقت رکو ہوتا ہے چھوڑنا تم نہیں چھوڑو گے یہاں پہ مجبور کا سیوا لانا ہے تم سب مت نہیں چھوڑے جاؤ گے تو طرح کا وقت رکو ہے تو کس طرح ہوگا یوت سے ہوگا یو نہیں رکھو جاؤ گے طرح پانا پورنا سوت رکھوانا سو رکھو تو پورا تم سب مت نہیں چھوڑ جاؤ گے ٹھیک ہے پھر دیکھیں کیا ہوگا تم سب مت نہیں چھوڑے جاؤ نہیں تم سب مت ہاں ادھر انہوں نے ہرگز نہیں لکھا ہوا اگر ہرگز ڈاکٹر مس تو ہرگز والی چل رہی ہے تو ہرگز والا آنا چاہیے تھا لفظ ہرگز والا آنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے اگر ہرگف نہ ہو تو پھر یہی آئے گا لا تو نا لا تو نا لیکن آپ کر تم سب مرد ہرگز نہیں چھوڑے جاؤ گے آپ نہ کر لیں تم سب مرد ہرگیز نہیں چھوڑے جاؤ گے تم سب مرد ہرگیز نہیں چھوڑے جاؤ گے لن لن تو رکھو اچھا ہم نے ہم نے نہیں لکھا وقت وہ ہے لکھنا تو یقو سے کوئی برطان میں آئے گا ہم نے نہیں لکھا ہم ہاں یہ نک کی لکھا ہے بات ساتھ میں لکھا ہے لم بھائی لم لگ گیا تو پھر کیا آ جائے گا لم لگ جائے گا تو کیا آ جائے گا لم نک لم نک جسم آ جائے گی ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں لکھا ہے عورت ہرگز نہیں یس ماؤ سے نہیں سنے گی یس ماؤ سے کوئی چیز بنے گا کوئی چیز آئے گا تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے

ایک عورت نے نہیں سنا ایک عورت نے نہیں سنا ہاں، یہی وہ دیکھیں وہی سیگا وہی آ رہا ہے بس پھر اس میں تھوڑا سا فرق ہو گیا لم بھی ایک عورت نے نہیں سنا لم تم سب عورتیں تم سب عورتیں ہر کس نہیں چھوڑی جاؤ چھوڑی جاؤ تم سب عورتیں ہرگز نہیں تھمانا تو یو طرف یو طرف مجھول کا سیدھا آئے گا تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ یو طرف یو طرف آنا یو طرف نہ سے کچھ بنے گا تم سے ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی ہرگز نہیں تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی بارہ

تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئی نہیں چھوڑی گئی ماسی کی طرف بات جا رہی ہے وہی بن بارہواں سی گئی ہے بارہواں ہے اور چھوڑی گئی تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئی ہے یعنی ہاں وہی بس ہے لم طرف لم طرف لم چک رکھنا تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئی ہو جائے گا جی کسی تھوڑی سی مشق بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے تھوڑی سی اس پہ مشق کرنی ہے اسے تو سنانی ہے اگر گانے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے فصل نمبر تین تک جو ہے نا یہ میں سخت کافی سب یہاں پہ ختم کرتا ہوں بس تو یہ ہے کہ جتنا پیچھے رہ گیا ابھی آپ کے پاس دو دن چھٹیاں آ رہی ہیں دو دن کی چھٹیاں ہفتہ اور اتوار تو اس میں تھوڑی سی ہمت کر کے یہ تھوڑا سا مضبوط کر لیں آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا آگے پھر اسی طریقے سے چلیں گے آپ آپ ہاں، اگر اگر یہ یہ کو آتے آتے ہیں ہوں گے تو آپ ایک بار چل پڑیں گے پھر آگے اسی اسی کے اوپر ساری آگے کام سوچنا تو پڑتا ہے سوچنا ظہری بات ہے سوچنا لیکن یہی بات ہے نا کہ یہ تو ابھی اسٹارٹنگ ہے نا جس وقت آپ کی ایک دفعہ زبان چل پڑتی ہے پھر آپ کو بہت فوراً نکالتے فوراً سیگا بھی بولا جاتا ہے اور اس طریقے سے کہ جو عربی بولنے کے اندر بھی تو دیکھیں آپ کو وہ ہوگا بھی میں نے اسے بولنے میں جو پہنچ کیسے لفظ بولوں گا آگے مرد ہے عورت ہے ایک مرد ہے دو مرد ہیں تین مرد ہیں تو اس طریقے سے کیا الفاظ کیا استعمال کر ان شاء اللہ ہو جائے گا تو مشکل چلیے جی اپنے کے لیے آپ نے سنایا تھا ایک دوسرے کو